ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون مضمون آیا آو دنیا مجھے جگڑ پساد بائیس بائیس سے لڑائی مالش اولادن سے لڑائی ہمسائن سے سانو لڑائی آپ کی دنیاچی اخ وجہ سب گو محل و محبت ہمیں مودی سے لڑائی گسن کچھ دکان ہاں تکس میں یہاں تکس میں یہاں تکس سوری گس میں بیس حق سن دن قرض تیاری گسن اور بینن تو بھائی سے زیادہ لڑائی بار دن چاہ کم ہی یا تم سے راز ہیت گسن لوگ راز پر کھاس مز پنی اڑھن یمنی اڑھن کن سات تم تک زیادہ چاہ بینن تہ بھائی کہ جب پینشن پورشن پہ آئے نکیں تم اگر مطالبہ کریں گے اچھی ویر ویسی تمسی سی مول سن اولاد وردن کھینا اگر دنس پہ تم تور مال نیون تم ون کہ تہ چھون رشتہ رشتہ پہ کیا تم سات پروردگار فرما امیک معنی گو ڈوکلو سی تم سی رشتہ ویڈیو سی تم سی رشتہ فیستو سی تم سی زمین ڈوب سی تم سی رشتہ نت واقع نش تم کہیں یل یہ حال آل کیاسمان پہ غلائت گئی حاصل امداد اگر چمین دور نیوس تیل واچس نہیں میں اگر چیز تیل چین بین او تم مال دود مال بہران مال اگر مال تک روزان پہ مجھ و بڑ حیلی بڑ بلڈنگ

البتہ ون یو اڑن چاند بین تہِ چین ژےٚ کھیٚیَتھ نہٕ تٔمِس کیٚنٛہہ چلو ٹھیک مےٚ حظ دیُت بٲیِس ثقافت یہ وَنان کانٛہہ دَپان ہے یہِ چھُ مےٚ بوے تہِ حار تک مگر بینس متعلق کیا اصل شہر ییٚلہِ آسہِ نہ تَتہِ چھُ باسان اِنسانَس انسان مےٚ حلال اس لیے دربار حال ہم تڑائ تو آپ وونک سبب حصہ چھ مال کیا مالک محبت دیم چیز اگر بول پھر ذریعہ تکلیف وغیرہ اندر کن انتقام کیا جذبہ بہت واتن سم زیادہ نقصان حضرت تو فرما اگر ایک چپت کسی نے مارا جب تک چار نہیں ماریں گے تب تک سکون نہیں ملے گا دم چیز سے ہو گڈس چیز کرو علاج کہ صبقہ دن خراب ساری چیز تمیک بیان بروٹ کن پران مجھے سبقہ خراب نسا گر پہ منت تھوین تمس کی سوری ضائع منچ ضائع اگر بڈبن مشید آپ زمینس ز مرل ٹور مرل آرہ تم دن ہاتھ وری زری یل یعنی ذرا سا مشرق مز کی لڑائی گا تم نا تم یہ سن مشرق یہ جائن لوگ ترق یہ سوی مشید پہ سن بڑبن شہ زمین ٹور مرل دور آس زمین ٹکڑا خدا مجھ دفے ذہن سوچ مانچ کتھ اس لیے پہن سب خیرات کرو تو مالک محبت ملے اور معاف کرو جذبہ انتقام یہ سوچو ہاں یہ کیسے وار وار ختم پتہ روزن لڑائی کی ہیں سے ہوئے گھن نہ اگر معاف کرو مطلب کسے وہ جوڑ بدل ہوت میں سہیرس توڑ واپس پتہ تو سنگھ واپس پتہ ہیس توڑ اس کر اہل اربن مزہ گھن کہ معمولی پیتس پہ لڑائی گسن آخ نفر میو کن جموں ہم مارن اکس بدل ترے نمو تریو بدل مارن پہ پانچ تم پانچ بدل مارن کس دس لڑائی اس روزن ہتس ہتس دون دن ہتن ورین تم سارے لڑائی سوری ختم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سو تصورس مزی مدینہ قیبس من زبیل قبیل ورس تو خزرج قبیل اوس قبیل اخت لڑ مجھ چلان تعلق گر ہاتھ وری چلن سا لڑائی چلے أكس بيس بیس نزدیک ہک نت کہین سوال تی دشمنی غص حالانکہ کہن جدہ اجداد غی پانو بارم سب اور اس یا پہن باري پر جو ہم قبیل کو الگ ہم قبیل کو الگ اور اسلام کی برکت جڑے کی اور قرآن پاکن ایسو, ایسو پانوین دشمن کیا ایسو پروردگارن تہدی ضلع مجھ کیا محبت اور تم نعمت سب بنائی بھائی وی بہرحال اس دیم چیز تریم فرموک اِنسان سے کبر ضرور کیا ام فساد منتم فصح وقت بڑے چھس بے گھس آئی گز بروٹ پکن ساری چیز تک فرموک علاج تواض و امتری تو عزی تک پی رات بیان عوضی امتری کت اِنسانس اندر سک خیال مراد بہ کر بہ کت چیز بنی کم کم حالات آؤ نا رکھ کم بیانس من گا چھ بچہ بنان ماجن کیا مجھے تب غذاس آل دنیا من آؤ یور ہکان کردس کل دودس بس بے آے تحاا شا ٹھپ کرن و تھکان آؤ نا رات اتنا حشاب سے کران تھی لسان گوتھ چرنت بران کتس مز تک آسا کن سات پشاب لرت یوت پی چان انسان یہ گئی ام ابتدا کیا گل جان گار بہرحال پہلے بجر آپ پہ یہ حال یہ پچن تس بجر جان چھس بجر جان پتہ بچارے گا بالکل بہتری برابر تھی لکٹ شر پہ پان ہشاب تلت کہین اللہ تعالیٰ بچئن سر کی گھن پہ اکسڈینٹس مجھ سے یہ گاس اگر اللہ تعالیٰ بچین فیصلے گو سب اشتہ پانے بدل چاہے شرس چاہے خاندار سر اللہ تعالیٰ بچی فیصلات انڈیا من کیا انسان ڈبر دروت ابھی جوان گمولی کتھا تین فٹو پہ بن بند چونس کمرک پان گوس کرس خبری

چلنس کتنا خاندار تو سن ہی بڑ جسم سے اور پھرت کیا کر ہین بس کتان کتیا حالات دنیا مز ار در گئی کس بم یہ سا یہ لگ کن لائق اللہ تعالیٰ بچے اڑین گو دماغس ٹیومر کورک کلس آپریشن پی خدا بچے اڑین گئی کڈنی خراب یہ حالات انسان دنیا کیا کر انسان یہ حضری قبر غرور تو کیا اڑین تم پابل تمہن مشید تم ہر وقت ٹھیل سہ گنڈت سیل انسانس اہس حالات آپ گھن اللہ تعالیٰ بچین اکس گو اچانک مول آو تم سن دن یمس حس گ تمس ٹھیک مگر ہاتھ فیصدی گاش مکلیمت سورے وہاں وہ سمن ناس بن جا کر بیس اچھ تو تم بیس اچھ وار وار گسو کس لائک ہو جنسان پر اس لیے فرمو کہ انسان انسان دی غور فکر کری من چیزن پر کہ جبر گرور روئے گی انسان اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو ان تتذکر الموت والبلا اے میانی امیتی دون چیزن ہم کے جس مراقب چاہ کر لیس یعنی دو چیز ہے کہ ہر وقت یاد از یاد جی پرون گسن کیا کھز یاد جی موت از جی موت موت ہی مکلی سوری جوان سے جگن موت ہی چلو اگر صحت مند رود مگر موت ما تراس یہ فرم پسند تھی تھاد انسان پرانس پیس لاگن کن مشین پہ لاگن اڑین پیس مییکر پیان لا اڑین مس چلان سورے نیر سو نقلی ماس تھان کلس پہ دن ژلان نیرت پہ دندوٹ لاگن تم اللہ تعالیٰ بچن بچین راڑ ترت کچن نمن رونکن کڑ پن ترت پتہ سمجھ مجھے جان تم بیس دس پن دن کرتی دم ون تو ٹھیک مگر كس زنگہ پن ترت كر پین ترتب تو بجر سے انسانس اللہ تعالیٰ بچن اڑین ترائے تھرپی تم تل سوری دڑ تہ نیر مس تہ نیر بم تہ نیر اچھر وال تہ نیر اخ بیمار آو مے نش ودن زبردست دپن مے چھن کن کن پھیران دپن وین تکلیف چھ دپن مگر دڑ تلے نیر سر دڑ تلے نیر سوری کتا ریس چھ چھ اخ حسن جمال کھوند اللہ تعالیٰ ہن حدیث پاک اپن سبحان من زینا رجال باللہ پاک حسن پروردگار ایم خوبصورتی کر عطا مہنین ریس سوئی یعنی بزرگ سن تصور تمہ سات تصور کمی گاڑی ہند تصور تک اک بزرگ اک آمت نبر اس یعنی بنس مدرسس مز سردی ہند اس تمہیں تھوت رمال ورلس بتسے تیل نس وڑ سر کیا تم و تمس ملاقات کرنے زیارت کرنے تموس جی، ادا رومال یہ وال تو اس وشو کیا مبارک بزرگ سن تصور تصور تصور چاکن یہ خوبصورت دیا وارہ بزرگ دنیا مز آمت تمہ ریش مبارک اوسین تمہ آمت اخ بوڑھ علامہ گزرومت کم کال گز گزرے کس تمس زوال پھول یہ بہرحال امس تمس چلو ٹھیک سارے نظرن مز مگر یمس ریش بت بلت چاکن پہ روز نمس کہین کت پہ بتس پہ تمس کوتہ غم تفصوص گھر اسے لیے کان چھن پن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسم پہ تیز مشتد گیا چیز تش پان گی این پیور سی پرین مکان بن بڑھ سو اسے تم لکڑی مز چکی وسمت تو گاڑ تکوٹر پلو پھان بوٹھ گسن انسان یعنی گسن گھن نو گ اِنسان پرون گا کہ انسان زبردست کوشش کران اوور حال کرنے خاطر چھا گاڑی رنگ پھشا ونگ پھٹا دن سے آج چان دیوارس لکھت آپ کیوں بوڑھے نظر آئے آپ کیوں جب کہ آپ کا دل جوان ہے ون کیا کرو کالی مہندی کیا تو لگاؤ کالی مہندی لگاؤ تو کیا جی بڑھ بول شاید نہیں تک بگڑی کیا آپ کیوں بوڑھے نظر آئے جب آپ کا دل ابھی یعنی وہ چین دلس من گس تو فٹ بال والی بال اہن اور ٹینس کیرم بورڈ گاف اور یور نسن وسن سے کیا باشد اس لیے سک نڑت یا دل سے جی تو ون کیا جواب تم بڑے نظر آئے اس لگن مگر عجیب معمول پروردگار لکن دس مت اچھ تمہ تران فکر جان کس بڑھ کس تک دور ون پانے کہ یہ نا چھو پن رنگ کیا جی؟ چُبِل چھِ کھٮ۪وان أتی کُس گۄڈٕ ریشہِ ما چھِ برٛونٛٹھ کِنۍ زیٹھان ریشہِ چھِ زیٹھان گۄڈٕ کِنۍ کَپٲرۍ کِنۍ ریش چھِ زیٹھان گۄڈٕ کِنۍ تَوَے یہِ آسان اَتہِ ٲس بٕتھِس پٮ۪ٹھ دِژ أمۍ کِنۍ ہُنٛد مگر یُس تَلہٕ زاو نہ ہیوٚر ہیوٚر کھوٚت نہ سُہ کیٛاہ چھُ آسان اِسلیے چھِ آسان دُرنٛگی اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ آسان اَکھ رنٛگ اور عجیٖب چھِ أڑۍ لُکھ چھِ کَلَس چھِنہٕ تِم دِوان کِہیٖنۍ کَلہٕ چھُ آسان سفید تہٕ دٲر چھِ آسان کیٛاہ کِرٛہِنۍ یہِ چھُنہٕ تَران تِمَن فِکرِ ما بہٕ کیُتھ بہٕ آسہٕ تو بہرحال وہ انسان سن گزر یسن قبول کرن مگر گزر سیون صبح مانی موت کریں یعنی انسان قبول کیا تو وہ تو آ کر رہے گا واری لوگ سے مانا ریٹائر کا سن کی مگر حکومت میں مانے لڑائی جھگڑ کر ہے خاتمے ویری مگر اس لیے انسان پرون پریون گھن توے دپان نو چھ پریے کیا جوان چھ ونن ہمن یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پرون قسم مشد گئی تو پرون قسم اور پرائن پاک اسنوں کی شو پروردگارن بنوی تو تیشو ناتوان ضعیف واللہ خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة تم پر جتنو تو کیا طاقت زبردست اور ثم جعل من بعد قوة ضعف و شعیبہ تم پتاو بیسوی ضعیفی بیسوی بجر وانچہ بیون اثر خاص کریں کیا ات پھپ کریں سے پکنا ہاں ہاں پوانس ڈون چانس پیس ٹھلان اش و غم مثال اِس برو کن ڈفتر سے کٕم برو کٲم کَران کم کم کویِنٹَل اوس تُلان پٔتۍ کِنۍ مگر ویسے ہی رفتارہ کہین پھیر کھانا ون سے پیس تپ کریں پھیرتے پی کر تٔمِس کانٛہہ ٲتھۍ أنٛدرٕ کَنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادہ چھِس یِوان السلام علیکم ٹائٹو بدرا سے ڈیڈی بدرا سے ایجوکیشن ڈیوٹی ایجوکیشن گندنی ایجوکیشن پتہ تعین بہرحال یہ ہاون پروردگار انسانس پتہ آس کن تو نیس تم اما تم بڑھ سی پوز انا چمس وچن گا اس نش پور بوزن کنو سی زو تس گم کیا اڑکے تو ون کدی مو نش نیس یم چیز وار وار حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کم کلام تم کریم سبحان اللہ اخ کلام تہن تو فرمو اندرم خاندار کیا نبرم کلیو نبرم خاندار چھو تھی پتہ کم گو کماون وول کم گو اندرم خاندار نبرم کلیو ون کو ون کم کریو ہلیو ناو ون کم کریو یہ پرچو امی تو اللہ تعالیٰ کریں سارے طریقے رحمت تمس تمس پہ امی معنی کیا گو دکن توتان کر حال حال کیا پن برکت پہ اس پن برکن غالتہ وائس گاس پریٹ نیچ کھن ملک تہ گرنن ملک تیرن ملک تینت پینت مکل کتا تھیل ویڈو وار وار وار وار ویسے رفتارا کی کن خیال من یہ گا خاص پہ کتانے مگر رفتار چکن وقت گوتھی السن کور وس کت پن پن اتو سوری نظام اتھائی یہ سا جنی آئی نا ہم دراج سر وچور کم ادرک نار چیس نارد امبل کانگری وقت پہ پانس چم چائے چون سے وقت پہ ادرکن ریک ہا یس کانگری این نار نارد ساؤن مگر چھُ حال یِم سیم پُجٲری پجاری مگر اَندو ہَتہٕ بٔدی ادو ترٛایِن بدی چھِ آسان اَتھٕ دارنَس تیار پن قسم وچمت بہرحال جو چاے دام تم ویل کرا بھا دین ہومچان چائے چاہ پھن کیٛاہ وۄنۍ کیا تٔمِس چائے ڈیڈیو وزن سکس ٹوٹ ڈیڑی پن چاپا کیا تو اس میں نہ ہو ہم تو اس میں نہ ہو سوئی ہم تے نہ ہو پتہ لاسٹ انسان اس اس کرے وفا یم خدا اس وفا اس کر مو تمس کر پروردگار وفا یم رسول خدا اس وفا کر مو تمس کر رسول خدا وفا دوستو لیش مشمت پنیا وچو گزرگن ان پلو ان ذات چھلن اس تم ایسو پتر تھاوی میں چھو آرے لچھل بھی پلاؤ کیا حضرت انہوں تمجھے تاؤنو پاتھر یم چلو کٹ اتن پہ ہوس تمس پیٹ مل ڈیر کھوتمت اندر کن تمس پلو چلنے خطر تیار اوتر گئی کی افراد اکس بمارس خبر تور ودک ویسے ودو کی دن تک تھی ود گت مکان شیٹ کریٹک پہ بوڑھ یہ عبرت دنیا مزہ دلیل کی تور یل ترے کمرس من تک من ہوں بہت اس مشک گتل تمس پشابک تکلیف تمہس واتا یل تک ووت تک پھ مشک سوری سورنم تر ترقی توے ووت گتل کہ یوتھ کم عیت بڑ دولت عید کور مکان تہوی تمس ویسے پہن ش پری تیار پہ مول تبن تو موج ت سارن اس لیے فرمو رسول اللہ سنو کہ اے میانے امتو پرون گھن اتنا مشد گھو یہ روانی روزن ہمیشہ اور ام پت کیا گھس بلا بلو اک مانے گو ددڑن کیا ہاں انسان اصل پہ دن بالکل گوٹ دنیا مجھے انسان وچن ماز ووتمت اکس پور میں جناز بہ ووتس نتان کیتان یہ سا یہ تمو تمس غسل دمت تو وجہ تم پاران منٹس کھنڈس آج زن منٹ پہ پاران زیادہ کھین تو دور پہنوس گسن بہرحال پور میں جناز ون گوس بہ قبرستان وما وچھ میں امہ سات سہ کہین ون یل ٹھانڈ تل پتہ توبودس تو پتہ اوسس بہ تتی قبر پہ تل تھود اس باسو سہ یہ چڑی بچہ ہے کیا چڑی یعنی تمس مال شانہ تہ روزمت کہین سوس سو صرف روزمت کیا اڑیوں کا ڈانچہ یس ون بالکل مکلیو سو یہ چھنن انسان گۄڈنیتھٕے قبرِ مجھے کیٛاہ ڈُنٛڈی پتہٕ

ماضی بسری نا کیم ین پین کم اکس جائے کھجت خبر ژدہ گئی کس گئی دوا موجود اس مجلس من ژدہ گئی دپ تمس پوسٹ مارٹم کرو سس لڑکی بہرحال ڈاکٹر نس مجبوری تمن پہ گھن تور تھوک تھوک ووک چونٹس بیس تم امن تم کرائم برانچ ول تم تس فوٹو تم تلن گام گو گۄڈٕ یہ تماشا ہی آسان سوری گام گو نزدیک یل قبر کلجک سی چلی ہم تو سیری تیت مشکل اور بہرحال سہ فوٹو سمس کلس وچمت یہ پتہ ہاس اکس اکس من زنان بڑی دیو نظر کیا حال کم تمس لچھن من کیا بت گمت سو بڑھا سمت بڑ ال گول ال بڑ بت بڑا بت سے معلوم قبر من کیا حال عذاب گو الگ الگ مسلو مگر اگر انسان عذاب کی مگر کیا حال گھن انسان سنس بدلس ہاں؟ ٹکڑ ٹکڑ کہین روز بہت بار دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا جو قبرے کوہن اکڑی کو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا کہ کم کم ہڑیوں کا ڈانچہ اور میں من مسجد قوم چلان تو مسجد ہوبرو دمو اچھا تک قبرستان لگے ہور چل تھی نیان ہری نیران نیتن درا حن درائے کل یہ درائے نر یہ درائے زن اور اکی جائے درامت پورے انسان کیا درامت پورے انسان کس پتہ یہ کس مکلی اور سورا دنیا سر سنگے کڑا یمن سات سہ زرکہ برک لباس لاگان اس نتان دفتر گاس دکان فیکٹری گھن ہاں پرسان حال کچھ بھی نہیں قبر عالم جی ہوئے اس لیے فرمو کہ قبر مجھے انسان واچ اور پی کی نش اکی جائے لاش سو دفن کرنے خبر کتہ وج بھی تس تم سے نیلومت سوری پان اور کیمس پہ یہ دنیا من أچھن مز کم کم یور اڑی اور نیران نسہ کن کیم نیران کنو کن کیم نیران کیا کر انسان اگر انسان مود یہ کیا کرے یہ نہیں کر اکس جائے آئی سب تر تر ہیرے تر کھسن کھان سیری گئی پنس تمس کس پری یہ ہاون پروردگار دنیا والے دنیا والو یمن خاطر تھی خدا مشروت مشرو شریو موجود اور مال دولت موجود وچو دنیا من نو شران برو کن نو مال دولت برون بہرحال سب موت و ماسک پتہ کھینچ موت پہ یل گر پتہ یہ ہوں موت ساری گھر والن گئی زبردست شرمندگی شرمندی کی سوز تھوت ہی پہ کہیں پتہ گتل بتر یس آمت تمہس کن چمت نس کھمت پتہ موجود نا کیسے چیت یہ سا یہ کن تو نس ام موجود کہ لکن من گئی تمہ کیا خجالت گئی کن یہ مودم خبر کتر تہ پرسوئی نا اس لیے کت دنیا بری لول انسان یم یعنی دنیا یو دنیا یت کر لاخ چھ دیون انسانس ہر نہ واقف نہ کیہن او تان چھ دپن یہ دنیا ہی واقف می چھ ہوت میون یی دیون می یی دیون بہرحال پر مو بلا اترون گسن ددڑن اس نہ سمجھ گسن قبر من ددڑن کم کم مکلی ہے کسا دیم پر مو کہ موت نہ مشد گسیا موت نہ مشد گسیا انسان گس روز موت یاد اور ونے اگر پتہ ہے کہ یہ شہر دی بہت تلیو سالی مگر جن پتہ یہ کر یہ کن سات مول نٹو نی کن کن سات زی پہ کنس نمک یہ اس لیے سم مول زبردست پکان اور فرمو کہ اوتر دل چو بمارو مجھ سے خطرناک بمار سہ گو لمبے منصوبے کیا تک مز آو طول عمل تولہ واو وا طول طول کیا گو زیوٹ الف میم تو لام عمل ان گئی منصوبہ ومید کیا فرمو کہ انسانس نقصان واتن بتنی اعتبار مسلمانس سہ طول عمل لمبے لمبے منصوبے پت کر یہ پت پت کر کر ہو ون ہاں ہن ہاں، ہاں، کر یہ اور یہ پتہ موت یوت موقع لہذا ات من آوت یاد ات سلسلس من حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دس آدمی جن میں ایک میں بھی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے حضرت اسفند و شارک کو زیادہ سمجھدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے یعنی یہ ملکن کو پرور کی بزرگی کا آتا آخرت بزرگی کا آتا فائدہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کو کثرت سے یاد کرنے اور یاد رکھنے کے بارے میں بہت مختلف عنوانات سے بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں فارغ احادیث آپ سلسلے میں <coughs> لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام ہی کی وجہ سے زیادہ شیخ فرماؤں اس مضمون کو مستقبلی ذکر کر رہا ہے موت کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کے مختصر ہونے کا ذریعہ بھی ہے امیدوں کو مختصر ہونے کا موت کی تیاری کا بھی سبب ہے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے کا بھی سبب ہے جو اصل مقصود ہے مال کو جمع کر کے بیکار چھوڑ جانے سے بھی روکنے والا ہے آخرت کے لیے ذخیرے جمع کرنے میں بھی معین ہے معین میں نے مددگار اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنے پر بھی ابھارنے والا ہے دوسروں پر ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی روکنے والا ہے غرض یہ عمل بہت سے فوائد اپنے اندر رکھتا ہے اسی وجہ سے مشائق سلوک کا بھی معمول ہے کہ اپنی مریدین میں سے اکثروں کو جن کے مناسب حال ہو اس کا مراقبہ خاص طور سے تلقین کرتے ہیں مراقب موت مراقب مراقب موت شمن آئے تل کرسی چار کل مقلوم سوری پڑھن پر دعا اللہ جسم کا اموت ہوں بیاق دعا کی چھو تو چھو مراقب کرن کہ اگر بہ آز سوس بزن ووتھس نا صبح کی کیا مانے گو بزن ووتھس نا صبح یہ مضمون قرآن پاکس من اللہ تعالیٰ فرماون اس موت تہد روح چھس بہ نوان کڑت اس سوم تہد روح چھس نوان بہ کڑت اللہ توفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى على الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى دون شخصن چھن روح کڑت اللہ تعالیٰ کمس کمس اخ یس گزریو بی کمس یہ سونگ پندرہ شنی میں کیا فرق سے حضرت شاہ صاحب فرمان اسلام سائنس یوتا ترقی کر اسلام سمجھن کے سال تو آسان کشر پہ مان تو اکی سن تو آور یہ کھ موبائلس مکلو کہ سو گو ڈسکنیکٹ کھا کن بیس ٹاور یہ مگر نش انکمنگ تو نش آؤٹ گوئنگ بیکار سے ہوتی بیکار سے ٹاور یہ پھر ہو گو ڈسکنیکٹ مکلو کسے یہ مون شاہت الخشن وسن کیا مگر فی الحال مودمت اللہ تو پل انوسا سی نا موت حا یل تو ہم پروردار تہذہ نڑت وی لمت سی منہ اس ون مود نیون نڑت ندر من کھ مس سوال صبح کس کس وی اسلتی کدال ہل موت ویسل اکرا صبح ویسے ترقی اور یس نا یل تراون کی تمس یہ نندر موت کیا اوتر گوس بہ جائے ترجیتس کیا سا دلیل نندر موت کیا اور دور انسان سمن ووت نی اور دہ رت برو آو تمس ولس تہ نندر موت کیا وہ تم زبار کی نش نش تم دون بارن کی تیچن پتہ کی ہمس تہ آو نندر موت ہمس تہ آو نندر موت ظاہری اسباب نی کہ دود دوس کان چیز اس یہ اللہ تعالیٰ فرما صنع بہ یل ترا اور پورے یقین ہم صبح صُبح گز فل جائے اول دعا صبح یل وت الحمد للہ احیانا بعدما احیانہ بادمہ اماتنہ حمد پڑھ کہ شکر بنے یم پروردار بہ زندہ کورس بھی مرنے پہ تو بہرحال پرمو کہ انسان اس شونگان امس روش مراد بہ کیا فرمو بزرگ اگر کر آج بہ بہ تروہ صبح یل تو رو بند کر سوال مال کال بنوت بہ بہت صبح دوا سلے سلے چھ دوا چکن آب لے سجوانس پہ پگہ ڈون چھان پگہ کالج گھن ایسکرشن گھن دفتر گھن پگہ آئی نشان تو دسل کم نئیس کمپلیکسس یہ ساری پروگرام بنانے اور پروردگار فرموس نہ کنی کا چھک نہ پڑا نہ گھر کالج نہ گھر دفتر نہ گھر دکانس پہ نہ گھر کمپلیکس قمدی نہ گھر گندری نہ گھر گلمرگ نہ گھر کن پروردگار تیل کت گئے کہ پگہ قبرستان گھر کت فاصل گو استغفر اللہ سبحان آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا یہ دنیا یوت ناپائیدار ہے کیا کر انسان بروس تک اور دوستو صبح گو سہ دفتر کی تمس پتہ صبح گو سہ کت قبرستان واپس کر گی فوج کر گی واپس فلن تاریخس پہ عمرہ کرن لگ کر واپس فلن تاریخس پہ فلن گومت فلن ملکس من واپس کر گی فلن تاریخس پہ تاریخ متعین تیہ ریت یم ور ریت یم فلن یہ گہر واپس یہ گو قبرستان پھٹ دور قبرستان یہ کر گی پنو یہ واپس ہاں ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ ہستی سے عدم تک نفس نفس کو زو نفس جان نفس بے شاہ ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا کیا ان سفر مز آن واپس کہاں آن اور واپس یوز گو گو واپس کی آپ سے آپ تمس علاقس من گو اوترا خطرناک ہے سوموس مزید ٲٹھ نفر کٔژ ٲسۍ سومو گوٚو ڈُل تہٕ مۄکلیو پانٛژھ مُتۍ تٔتھی پانٛژھ مُتۍ سُہ ڈرایور اوس مےٚ لۄکچارُک یار بہرحال تہٕ أڑۍ نی آبَن اَکھ آو نہٕ اَتھے اچھا پَتہٕ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ باقٕے کھٲڑِتھ أڑۍ أڑۍ دۄہ أڑۍ دَہہِ دۄہہِ أڑۍ کٔتۍ تانۍ أڑۍ کیٛاہ تانۍ تہٕ ترٛےٚ بَچے تَتھ منٛز زخمی گٔے تِم مگر بَچے پانٛژھ نہٕ کُنی پانٛژھ نہٕ اس لیے دُنیا سے گُزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا لہٰذا فرمو کہِ یل سینگ تصور تزریس آگے صبح وتوں بھول صُبح کت گو اعلان کفن دفن کمی بس سے سران دن یہ تصور من بیس سران دان اتھے تصورس تصور پن لاش تک کت پہ سران پس پہ بس سے دس سران دس کفن و دس کفن او جناز گاہس من گو امام کھڑا ہے صف کرو کیا ادس خراقس ہے کانس ما دار کی تاما دارس تاکن چلو کمس کیا دار کی ونجر مگر حق ہن زائسن کرم تاکن سکر وال نہ ان پر بات نو قبرستان تو شوق قبرستان پر تو پاتر قبر کھنن والے ذکرت ہے قبر گیا تھا یار کہ تو پانچ منٹ لگن کس جو تمہ تا سن داج سجن جو تا سن وچن تو کڑو سن بس ولیو سے بس رو کیا وی قبر بند کریں مگر نوس کمل تل نس ڈبہ تل شاندس پہ آنڈس لائٹ تریش تک شاندس پہ کمرہ بند اگر تر آپ پور کملس کمرس مزا ہیٹر لگت اگر گرمی ہند موسم اے سی چلان مگر قبر مز نہ اے سی نا چیز کہین سو بھی تروک مس پہ کت پہ یہ کر تصور انسان اتھی ہوشارے چھنا اتھی دی نظر کہ تل چم کمل ونکس مگر پگہ آم کہین شاندس کن چم انڈس لائٹ چم شاندس پہ مگر پگہ آم لائٹ تہ کہین تریش گلاس چم شاندس پہ دم کنس اکے نوش کور یہ چو ابو فی خرچ پگہ دم پری قبری من تور تو کس ترٛٲیِتھ تر تندمان اس راتی واپس مۄکلیو تو صرف تم کرن تذکر گر یہ پنسٹ گرے قبری مل فرموک یہاں کی پھر دہ کر دے پہ سی معامل یہ مراد بران اس کو ام مرادوں سک مرادوں سکے نیوز فکر کہ دنیا فینی کیا خواب چھَنہٕ ژےٚ زیادٕ حیثیت اور کم کم مالدار تر دنیا لہذا فرموک کہ مراد بہ موت مشائق کم دے مریدا ایک حدیث میں ہے کہ ایک جوان مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت کا کثرت سے ذکر کرنے والا اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا وہ ساری ہو کیا زیادہ سمجھدار آج سونا ایم سی بی آؤٹ تو مشید مت کیسے کیا فکر سے کیا اندرسن اگر مشید مت ادرا خبر نا یمس خالی مشکل گو مشید مت بولنا چن ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت فمن یرید اللہ یشرح یاشرف للاسلام کی دعوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے حق تعالی شان ہوں جس کو ہدایت فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں پروردگار ہدایت الفل کے تمس شرح صدر کیا تمس اس کے بعد حضور وسلم نے فرمایا اسلام کا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے سینہ اس کے لیے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی علامت ہے اچھا علامت کا تاریخ فکر بھی شرح صدر گمت اسلام نور سنی یعنی سینس میں داخل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوکھے کے گر دنیا سے بوجھ پیدا ہونا دوکھو گر کس تبھی کس کر دوکھو گر دوکھے کی تب کیا مکان مکلون بنائی میٹنگ تہ ترو سوری کی ترو کنج پرینس مکانس مجھ پگہ آن کت وہ لالن تھوت پنہ خاطر بیڈ روم الگ نا یت مجھ گو پس روٹ یہ گو بیڈ روم یہ گو ہو وہ فلش تحت ساری چیز نا کالے گزرو کالے ون دھوکے کا دروازہ کن ام درن دیتا مے دھوکہ دمس کیا نا دمے یور اس کیا نا دمے اور خبر کیجا چوئے نہ تس مکانس مز دھوکے کا کر نہیں تو اور کیا ہے یوز بڑ دھوک لوگ انسانس سب جو ذکر اور لوگ ان کا مکانس تو دیہس ون کرائے دار سن پوٹ اگر دیہس ون ہفتہ سی روز میں کی دت روز میں پرینس مکانس مجھے کرنا زو اسے فرمو کہ علامت یہ کہ اسلام نور داخل دہ مزے دھر دنیا امس گئی امچ بے کیا گئی بہت یہ کہین ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف رجوع ہمیشہ رہنے والا گھر کس گو آخرت بس یاد آخرت ہر وقت قدمس قدمس پہ آخرت اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری موت آنے سے پہلے مریت نا تیاری کریں ہاں، انسان چون کرن تیری برونٹھی لڑکشا کرن تیری اندو امتحانی حالت گھن کن بروٹھی لانا تیری کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں نے میں نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی مجھے اس کی زیارت کی اجازت مل گئی تم لوگ قبرستان جایا کرو اس لیے کہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے ہاں ات اچھا و یہ موجود یہ مول کن سات گا تست کرنے ٹاٹو تاس تا چون ٹاٹ صدر چونکہ یہ ٹاٹ چون پھلنگ چیز توت یہ ساری چیز پہ گرے چاہیے ٹوٹ قبر ماجن چیز تھی ساری پیمت اس لیے ایک اور حدیث عبرت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کت نظر دن چا اجہ قبر ورست گمت ایجنٹ پیٹ کنڈ کھچمی خاموش ایک اور حدیث میں ہے کہ قبرستان جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا قبرستان جایا کرو قبرستان اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی مردوں کو غسل دیا کرو مردوں کو کیونکہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے آج کھوچن مردس لاگو آتے دپن اگر سران دس تو پتہ بن ہی سران گڑ کیا کیا مزاج بد سون تو یہ عبادت اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے وچن برونٹ کن کس بڑ لاسٹ کن آپ پہ چھزدوان غسم اترے فکری کی بچا سائی لگی تھی اور جنازے کی نماز میں شرکت کیا کرو شاید اس سے کچھ رنج غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے اور ہر خیر کا طالب رہتا ہے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے بیمار خبری کا سن ایتی کا جھوٹی جت کا کاٹ کر بس طرح سے کیوں کھڑا نہ کر کی ایک حکیم کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں لوگ اس میت پر افسوس اور رنج کر رہے تھے وہ صاحب فرمانے لگے کہ تم اپنے اوپر رنج اور افسوس کرو تو زیادہ مفید ہے یہ تو چلا گیا تین آفتوں سے نجات پا گیا تین آفتوں سے کیا کیا آئندہ ملک الموت کو دیکھنے کا خوف اس کو نہیں رہا کیا ملک الموت ہوئے اُن میں اور موت کی سختی جھیلنے کی اب اس کو نوبت نہیں آئے گی برے خاتمے کا خوف ختم ہو گیا اپنی فکر کرو کہ یہ تینوں مرحلے تمہارے لیے باقی ہیں حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے کسی راستے چلنے والے نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے فرمانے لگی یہ تیرا جنازہ ہے یہ اور اگر تجھے یہ بات گران گزرے تو یہ جنازہ میرا ہے یہ جنازہ تو اپنا سی چون جناز وہاں اگر چکے یہ مشکل تیل جمان یہ جناز میون مطلب یہ ہے کہ یہ وقت اپنی موت کے یاد کرنے کا ہے آج پکنا وہ بس پگا پکنائیں میں حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے تعجب اور بہت زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جن کو آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم ملا ہوا ہے اور روانگی عنقریب ہونے کا اعلان ہو چکا ہے اعلان چھو گھوم سنا جہاز حسن اعلان جی وہاں سے پھر بھی یہ لوگ دنیا کے کھیل میں مشغول ہیں دنیا کے کھیل میں ان کے متعلق مشہور ہے کہ جب یہ کسی جنازے کو دیکھتے تو ان کا ایسا حال رنج ہم سے ہوتا جیسا کہ ابھی اپنی ماں کو دفن کر کے آئے ہوں یعنی جلد کہاں جناز مچے کیسے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور کسی احسان کے بدلے میں کہنے لگی یعنی کہ سارا کہ اللہ تعالیٰ شانو تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے قبر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے اور اس کے بعد بعد سے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مردوں پر قبر میں ایسا سخت عذاب ہوتا ہے کہ اس کی آواز چوپائے تک سنتے ہیں ایک حدیث میں حضور وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر لیتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کی آواز سنا دی مگر تین سے مونک پر پانی مرد دفن کریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا زیادہ جنت و جہنم کے ذکر سے بھی نہیں روتے جتنا قبر کے تذکر سے روتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے سب سے جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں اور جو اس میں عذاب میں پھنس گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں اکثر گزرے یا بہرحال اس ہاون کے کن پرور پروردار تب تھی قبرستان ست جی یہ پلس آسان ڈیوٹی گارتس آلس وول پہ کھوچن تمہیں دپان ہے یہ گھن کریک قبرستانس مز ہے ہے میں خاتون تے دفن کران سا بہرحال پہ لوگ مسل پرین تھی کرو ماجہ خطرہ کی شان ثواب کمس نا زبان قبر یاد آم یہ اپوز کی فرمو رسول اللہ وسلم یہ بگتم تجربہ اللہ تعالیٰ بچ تیاری کروف نا کم چیز نا بلکہ جائیں سا چاسن سڑکہ پہ درام زران بڑی مہاراج سوڑ کر تم ڈانس کران کیا کیا اے پروردگار یہ بالکل تصور آخرت کیا ویڈیو اخ نل اور تم سے سن ساری زندگی کیا کر ریکارڈ کرنے اگر تصور آس کم از کم تھوڑی ہی روپیے ہند دہی پونس اکی پونس یہ حال کر بہرحال تو وارہن دونوں ہسا تم رقص گھنٹ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ سخت نہ ہو ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ قبر میں روزانہ صبح اور شام دو وقت میت کو اس کا وہ گھر دکھایا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے بعد جائے گا اگر وہ جنت والوں میں ہے تو جنت کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کو قبر میں ہی فرحت و سرور حاصل رہتا ہے اور اگر وہ جہنم والوں میں ہوتا ہے تو جہنم کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کے رنج و غم و فکر و خوف میں اضافہ ہوتا ہے جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے پھر اس سے اول اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے یعنی میں کا سوال ماں ربو کا ماں دینو کا اور رسول سے متعلق ان کو وہ کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ شانو کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور وسلم لے کر آئے تھے اس کے بعد اس کو دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹے پڑے ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ حق تعالی شانوں نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرمائی اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے وہ نہایت گھبراہٹ اور خوف زدہ ہو کر بیٹھتا ہے اور اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا وہ جواب دیتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں مجھے کچھ خبر نہیں لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں کہہ دیتا تھا اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں وہاں ہیں دکھائی جاتی ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک دوسرے ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے تو دنیا میں شک ہی میں رہا اسی پر مرا اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا حضرت ابو قطع فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو ایک جنازہ گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا یہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی اس کے بعد ارشاد فرمایا مومن بندہ تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ شاہ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ راحت پانے والا ہے یہ ہما شم تکلیف اور حاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب اس کے موت سے راحت پاتے ہیں اس لیے کہ اس کے اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہیں بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے کہ اس کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا مونڈھا پکڑ کر فرمایا کندھا یہ بیان مستقل حضرت مفتی صاحب بیان کروں فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کوئی اجنبی بلکہ راستہ چلتا مسافر ہوتا ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر اس نے پتا کہ گہرے دراؤ صبح واپس یا کہ نا اور اپنی صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے لے کہ جو اعمال صحت میں آدمی کرتا ہوگا مرض میں اس کا ثواب ملتا رہے گا اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک جنازے کے ساتھ چلے قبرستان میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس تشریف رکھی اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا تم مجھے یعنی قبر سے دو آسن ون کیا ون اے آدم کے بیٹے تو مجھے اے انسان بغیر مجھتی قبر سے سن میں تنہائی کا گر ہوں کس کا اجنبیت کا گر ہوں میں وحشت کا گر ہوں میں کیڑوں کا گر ہوں میں نہایت تنگی کا گر ہوں یہ پانچ ٹرک دیون کس پانچ ٹرک میں تنہائی کا گر ہوں

یہ پنس گھر سن سن ہوں روزت کہین اور قبر مز کیا تنہیت اجنبی یت اجنبی انسان یل یعنی ساروی تھی پن گھر بند گیٹ کرشید تھی تھوڑی کنوک دیکھ دلی کوچو مش نا امس آئی نکن امس آر ووت گھان دیں جائیس قبر یہ قبر یہ اجنبی گھر دنیا منسم رشتہ دارن دوستن تین جان پہچان اسی مگر یہ چھ جان پہچان میں وحشت کا دار ہوں کیا یہ چھو خوچن نیون قبر منز یہ پر کن اخ اول یہ پر کن کھس گسن انسان چلن کیا ونی جیت وحشت گر میں کیڑوں کا گر ہوں کیا دنیا میں لارجسٹ جوائن کے دائرن اور رات کو جوائن گڈ نائٹ کے دپن تاکہ مئی گھس میں توپ دن کی اور مشردان کی لاجن دنیا میں کور سورے انتظام گڑس پہ بہت سوری وغیرہ گگڑ گگڑن تھون دوا مئی دوا سے تھون مچھ دوا ساری چیز کر مگر یور یل وات یہ آپ کمی یہ کم آپ یپ کن آپ نور یپ کن آپ گبڑ یپ کن آن تم نجی بمبر یپ کن آن تم کم نک نک کم یپ کن آپ کیڑوں کا میں نہایت تنگی کا کار ہو گھر ہر شنگت بہت ہوں ثلت ولت ہوں حالس من ہک روزت کنک مگر یور وات قدم پک دن تشریہ کھوٹ تھی سے قبر تل تش مچ قبر پھم بالکل کچھ منتقل تھوڑی بند کر سندوک تک واقع توہ کی سندوکس من بند اگر سندوقس بند کر کیا حرکت مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے وسیع بنا دے مگر خود ہی گیس اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے حضرت سہل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ کا انتقال ہوا صحابہ کرام رضی اللہ کنہ ان کی تعریف کرنے لگے اور ان کی کثرت سے عبادت کا حال بیان کرنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکوت کے ساتھ سنتے رہے جب وہ حضرات چپ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا یہ موت کو کبھی یاد کرتے تھے صحابہ کرام نے عرض کیا اس کا ذکر تو نہیں کرتے تھے یعنی ہم نے سنا نہیں ہم نے پھر حضرت نے فرمایا اپنے جی چاہے کی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے صحابہ کے نام نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا یعنی ہمیں معلوم نہیں حضور نے فرمایا کہ یہ صحابی ان درجوں کو نہیں پہنچیں گے جن کو تم لوگ جو ان دونوں چیزوں کرتے ہوئے پہنچیں گے یعنی وہ تربیت خطر خطر صاحب جنتی البتہ تربیت خطر کہ موت اور تذکرہ تو امی انداز کرن کہ بیس فکر آن سے تذکر کر ایک جنازے کے حضرت برا فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کے تفن میں شریک ہوئے حضور صلی اللہ علیہ نے وہاں جا کر ایک قبر کے قریب تشریف رکھی اور اسنا اور اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی ارشاد فرمائے کہ بھائیوں اس چیز کے لیے یعنی قبر میں جانے کے لیے تیاری کر لو حضرت شقیق ابن ابراہیم فرماتے ہیں کہ آج بھی چار چیزوں میں زبان سے تو میری موافقت کرتے ہیں اور عمل سے مخالفت کرتے ہیں نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں ہم خدا تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں اور کام آزاد لوگوں کیسے کرتے ہیں جیسی چیز خدا تھی کیا بند پلا مگر کام کیا کر یہ مسلم بھوج پور جانے ہیں یہ خواہش کے نمبر دو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ شان ہماری روزی کا ذمہ دار ہے خدا تعالیٰ شان ہماری روزی کا ذمہ دار ہے لیکن ان کے دلوں کو اس کی ذمہ داری پر اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہ ہو ان کے پاس جیسی چون سائنس ذمہ داری اس کے مگر دلس دلش مش چیز برو کن نمبر تین یہ کہتے ہیں کہ آخر دنیا سے افضل ہے آخر دنیا سے لیکن دنیا کے لیے مال جمع کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں آخرت کا کچھ بھی فکر نہیں کرتے نمبر چار کہتے ہیں کہ موت یقینی چیز ہے آ کر رہے گی لیکن اعمال ایسے لوگوں کے کرتے ہیں جن کو کبھی مرنا ہی نہ ہو ان کو کبھی اور تر نا سب قسمت سے نمتور بڑن ہس زمین کرایس پہ کتن ور پہ ترین ہتن ور پہ کتن اون محدثن دپن ہے ون چھ مرن کی گو امس پتہ لگ کہ ملک موت گزرمت سی نی میں نت نمت وہ ترین ہتن ورین پہ کیا کرے یہ گو تلی عمل کیا لمبی لمبی امیدیں ابو حامد لفاف کہتے ہیں جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کے اوپر تین چیزوں کا اکرام ہوتا ہے کتنے توبہ جلدی نصیب ہوتی ہے ہاں تو کسن جی مال میں قناط میسر ہوتی ہے لبن گتر سے کیا چھ پنکھا بیاک دکان تراؤن بیاک فیکٹری تراؤن پریشانی گز بس کافی چھ پن گزار پکن عبادت میں نشاط اور دل بستگی پیدا ہوتی ہے عبادت میں چون مز کیا گپن چسم کیے اور جو شخص موت سے غافل رہتا ہے اس کو تین عذاب مسلط کیے جاتے ہیں کس گناہ سے توبہ میں تاخیر ہوتی رہتی ہے دپن وہیں کرو چندرواد دو سمجھو چندرواد دکھنا وہیں کرو برسوار دو توبہ وہیں دپن وہیں کرو ماہ رمضان سمجھ یعنی تاخیر ہوتی رہتی ہے آمدنی پر راضی نہیں ہوتا ہائے ہائے آمدنی پر یان چم کم ہوئی ہان چم کم ہوئی کھوڑ تھاپ یور تھاپ اس کو کم ہی سمجھتا رہتا ہے چاہے کتنی ہو جائے چاہے کوتا تھی بیسن مگر ہے کم اور سو چین کی نہ چھو چند کی کہیں نہ عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے عبادت میں اگر پڑھن کو انسان نمن نمن دیتے نماز سجدہ یہ یا باسن کو ہے عبادت پر دن کھنسوں مشکل جذبہ باسن امام غزالی فرماتے ہیں تمام تعریفیں صرف اسی پاک ذات کے لیے ہے جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی ساری تعریف میں طویس پرور دارس یہ بڑے بڑے ظالمن گردن کیا کرے پھٹ اور اونچے اونچے بادشاہوں کی کمرے موت سے توڑ دی کمر کمر بادشاہ نے کمر پھڑ رہی کہیں موتر اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دی بڑے بڑے بادشاہ کی حکم امید کمرا سارے کس کھا کسے یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے کیا اگر ہم موت کو تذکر کرا لڑکہ گومت اللہ عالین سب بہرحال ثتی دہ دےت تک تذکر ٲخرت موت کتان تھان و گھر ثتی دہی اتنا جذبہ تھی بیٹری سے چارج کہ گھر کی تعلیم كن یعنی ہم زور زبردستی کرت رٹت مول موج بھی کس تین گھر کی تعلیم کیا اک دہ کور تذکر تو موت قبر دہی کھی مولس یہ وشن مول بس سلم تعلیم کسی موت پالے چمت موت ورے چھ سکے کران بس موت موت قبر قبر یعنی مالس گو یہ برداشت کی مون نی چاچا دال چمت یہ حضرت کہ جو موت کے ذکر سے بھی کیا نفرت کرتے ہیں اے قبر والے لیکن اللہ کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا ہائے ہائے ہائے انجن تو بات کا اتمز پھڑس میں اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے دبا دیا اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا اور بجلی اور کمکموں کی روشنی میں نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا آسان لائٹ تیز لائٹ تہ کم لائٹ تہ نائٹ لائٹ آسان اور نرم بستر واتن اکن کمرے وات قبریجس گٹس من غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کے بجائے زمین کے کیڑوں میں پھنس گئے ہائے ہائے اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف اڑانے کے بجائے خاک میں لوٹنے لگے مکلیو کھین چن سوری کیا چاہے چون چون سوری مکلیو اور دوستوں کی مجلسوں کے بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے یارن دوستن ستے آسان کچھ دہ آت نائی من ڈلس من تان جولس من گنڈولس من یار سوستن ست نتن فنکشن من گام پریشانی نسنا گندنا ویڈیو آسان نل ریکارڈ آسان بوزن کنس من کن فون لگت فرمون یہ مجلس من امہ بجائے انن تو واتن کت من تنہائی ہندس وحشت بس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی موت سے حفاظت کر لی یا اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے کوئی اس کا مثل نہیں بس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے مٹی میں جا کر قبر کی کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہی بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے اسی کے ذکر و تذکرہ کا مشغلہ رہے اسی کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے اسی کا اہتمام ہر چیز پر غالب رہے اور اس کی آمد کا ہر وقت انتظار رہے کہ اس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں نہ معلوم کب آ جائے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے اس کا ذکر و تذکرہ رہے اس لیے جو شخص دنیا میں منہمک ہے اور اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے اس کی شہوتوں پر فریفتہ ہے اس کا دل موت سے بالکل داخل ہوتا ہے اگر موت کا ذکر بھی کیا جائے تو اس کی طبیعت کو اسے تقدر اور کراہت ہوتی ہے اسی لیے حق تعالی شانوں کا ارشاد ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون آپ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی وہ تم کو پھر اس پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جاؤ لیے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے اور پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گا اس لیے موت ہی اچانک اور حدیث پاکس مانس انسان تو بڑھ گسن کیا گسن مگر رچین چیز اندر گسن جوان یہ ہوتا بڑھ گو اندر کی گسن رچیز کیا جوان کیا یشیب یبن آدم یشیب و یشیب بھی اتنان بنی آدم تو بوڑھا ہوتا ہے لیکن دو چیزیں اندر جوان ہوتی ہیں کیا کیا الحرس والمال الحرس

یعنی عثمان کو ابھی یعنی مرنے کے لیے تیار چاہتا ہے کہ اور مجھے زندگی ملے ملے اور مال کی محبت ہے مال کی محبت کیا کو جوان کرن فون دپن اتاس اچھا خدا واریہ سوزمت مگر ٹوٹ چھ اشر دن خطر تیار کی چور چور دما بہ اشر انداز لگا یو جوان نیچو چھ بہ دم چور چور اشر وچان نختن نس نہ پرسنو ملکیت چھ امسنس اشر چھ لازم امس چور چور دفتی کت کچھ ادا یوز فکر دماغ دماغ مگر مول خطر تیار یہ دونوں یہ چیز یہ دونوں واپس اس کیا رٹو مگر مول نو ماننے خطرہ تیار لیے فرمو کہ انسان جو بڑھ گا مگر دون چیزن تماہ گاد مالک تماہ عمری ہن تماہ کہ بہ گس مرن وشی کی وشن دل نکل شرین ہی شروع نقل ول كی یہ ساری چیز بہرحال فرمایو کہ طول عمل کیا زیٹ منصوبہ زیٹ زنصوبہ یہ سا چنسان غفلتس مرا اور امی علاج کیا فرمو موت یاد قبرستان کی سوری اور اس آیت میں بجمس بارمنٹ روبامہ یب الدینہ کپرو لوقان مسلم بہ حال بار بار بار بار کر قاشر تمنا کاش اچھا مسلمان کاش اچھا اسلام قبول کر آج وجہ لکھمت یہ بار بار کیا جون جی پر یل تو نو عذاب آج گھن تم بی اسلام یاد پہ یل تو نو سختی تم آج گھن تم بی پہ اسلام یاد یل تم نو عذاب آج گھن تم بی بار بار پہ اسلام یاد یہ اسلام اور سو چیز یہ تو سیمو چیزوں نے کیا بچا لیے روبامہ یہ دل کفر اللہ قرآن مسلمین پتہ فرمان اللہ تعالیٰ رسول اللہ سسمن زار ہوں زارم ثنک بلائے مف مب زار ہوں یا کلو روزن روزنہ کمان روزن روزن رنس چینس سیور بس یہ پان جڑا وڑا کمائن واو کیا کرن عاش کیا کرن کروجرانے دو زار حم یا کلو یم چھ ہی عمل جیچو کردوں کمو جیچو امید کرو پت کرو پت کرو ہو پت کرو جی ان قریبی وقت من پانے سو رہی سب پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا اور سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں دوستو یہ فرمو رسول پاک سمو اور پنن مزاج تو ہے عبداللہ ابن مسعود سب جو حضرت خدمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ٹاٹس تشریف سے بھی دیکھ کر گرمی ہوں زمانہ عبداللہ بن مسعود نے موجود بیٹھ ایک کت کر گو اندر بڑا محسوس کیازِ تمو وچ یپ نشان ترمیت بدنی مبارکس ہر اس کو حضرت اجازت اگر دیو اس بناو تو ان قدر کیا بستر فرمو سے ابن مسعود مالی ولی دنیا فمان و دنیا الا کرا الا کرا کہ استظل تحت شجرۃ ثم راح و ترکها فرمو سے ابن مسعود اشکا کروں دنیا کی ٹھاٹ باتس مالی ولی دنیا وما انا و دنیا اللہ کا راجل مثال دنیا مثال تو تصے اس پہ آپ شخص اس پتن سواری پہ پتن پتن پتا ہوا کہ کل آ شہل کل آؤ بچے یا چھ جو ہاں۔ اس تضل اللہ تحت شجر تحت کل اس تل دوسر صاحب رچکن ثم مرا تم پر وہ تدرا و ترکا کل ترون تے یعنی میں تو دنیا سے یتھے تعلق اس کا تمس پکن والس تعلق سے کتھ سے تحت کل اس شجر پر وہ تدرا یہ تعلق دنیا سے عملی اعتبار تو اللہ تعالیٰ گھر منگ کہ انسان گھر ضرورت پور گھن مگر انسان گھر دنیا پجاری بن کی اور ونکس حال یہ کہ حل کر ول پیشن كھنان ترتھ دگت كھنن ترويت معمولی گاسہ لوس ان باغ مز بگت چن پڑان يہ یہ غفلت اينسان غفلت انسان مشغول ٹیرن سيت مشغول گكن ستى مشغول مے سمجھو اک نفر ایک جائے بہت داس ڈسٹرک جمعہ پڑھ مسن جائے پہل باغ مجھ پاس نا صاحبہ بہت حران مے دما پوٚر جمعہ بہرحال الیق سلیف کتر مجھے دوٚپُن تِم جمعہ نہٕ آوُر بکیا کیٛاہ اوسُس انداز اب دا منٛز یہ کیا کیٛاہ آوُر باغ منسلک بِہِتھ بہت تھی جمعہ نہٕ کِہیٖنۍ حالک ڈسکس کَران واریاہ جیو تو انداز لگی یعنی تھی کیفیت آسمہ ترائ انسان کیا حال آس پہ بہرحال یہ تریم علاج کیا کہ لمبی امید لمبی یم سکان دخل علاج کیا موت کی یاد اور پن پرون گھن موت منظر اس تر ذہنس من اللہ تبارک تعالیٰ دین اس عمل کرن نماز تعریف وقت نئی مہمان کی آمت تیزی اطلاع موجود زبر زبان تھی نماز اور تم حضرات سے کریں تھی کالس کی انت کی یا تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں نماز پڑھیں وقت کریں بالکل ضائع کی مفتی غلام مجید صاحب تھی تھی حضرات تھریو تھی یہ ساری تشریف کیا دے لیں گے پانچ منٹ تھری بھی تشریف کی پرچہ آنا ہوگا مفتی غلام مجید صاحب تھی مفتی صاحب سنا یہ کیا اچھا اچھا آپ سے آ سی ہاں، بیٹی بیا اعلان ضروری پہ کہیں تشریف کیے تھے تم نظمہ کی پڑھ رہا ہوں آج سے ستوئی شاپ صبح سے کرو اعلان مگر صبح سے سر حضرات ادھر موجود کہیں صبح سے سر موجود بنانے کیا تھا شبس مند سے واضح کے حضرات تم پنہ حساب مطلب گزار لیکن شاپ مگر یا تہد وقت ضائع کر یا تہس سون وقت امس بڑا خیال تھو تہند خطر گھس کھینک انتظام آن آمت نبر کن پن کان دوس آ رشتہ دار آس شامل کرن تامس مز کہ والن گھر تم سی کیا حرج گھر اعتکاف والن تو اس لیے تم تھو خیال الیکس الیکس ٹھیک ملاقات کرو جھوٹ ملاقات دپو کرو اتو فاجر پاس تمہیں پہ تنزل والروح سلام دینا حدا مطلب برابر یعنی افطار گت شروع گان شب قدرین تم برکات انوارات ساس رت زیادہ امی مانے گا اک سیکنڈ خبر كت گس سمن اكھ منٹ اكھ گنٹ خبر كت وری سمان امی بڑے خیال کہ كتن من گوس سون وقت ضائع گھنٹہ

बराए बंदगी